ڈاکٹر خیال پڑھو یہ زور سے کہ سنے سارے جی بادل ہے کہ بادل ہے یہ الباس ہے بادل موت اور ولا قدر نہیں ہے ول قدر خیری شر ول قدر خیری بچپن میں سیدھے ہوتے ہیں نا تو اس وقت وہ الفاظ ہی لٹاتے ہیں اس کے معنی پر غور نہیں کرتے آمن تو بلائے ملائق کتبی اور رسوئی اور الآخر اور خیری شرری میں اللہ تعالیٰ الباس سے ایمان لایا میں اللہ پر اور اللہ کا نظام جو چلتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے پھر فرشتوں پر بادل اٹھتے ہیں چلتے ہیں برستے ہیں کہیں اولا کہیں برف کہیں گرج چمک بجلی تو صرف فزیکل پرنسپل ان کو کنٹرول نہیں کر رہے ہاں؟ ورنہ پیشن گوئی مطلب ساری گوئی ٹھیک ہوتی ہے ہاں؟ ہاں۔ تو ملائکہ کا نظام ملائکہ اس کو چلاتے ہیں تو دوسرا ملائکہ پر ایمان لایا ملائق اور کتب بھی اب اللہ تعالیٰ کا تفصیلی جو نظام ہے وہ کتابوں سے سمجھ میں آتا ہے آسمانی کتابوں سے ہمارے لیے قرآن مجید ہو گیا اس پر ایمان لا کے اس کی ہدایت گوشت میں وقت گزارنا ہے رسولی پھر معیار ہمارے لیے جو ہے تو وہ رسول ہیں ہمارے لیے معیاری شخصیات جو ہیں وہ رسول ہیں ان کے تباہ کرنا ہے ان کے طریقے پر چلنا ہے اور جو کچھ کرا کرایا ہے اس کے حساب کتاب دینا ہے آخرت میں خیری و شرری بھی اللہ تعالیٰ جو شر خیر وجود میں آ رہا ہے وہ اس کا اصل وجود میں لانے والا اللہ تعالیٰ ہے انسان خیر کے اس اختیار کرتے ہیں تو اللہ خیر کو نافذ کر دیتے ہیں شر کے اس اختیار خیال کرتے ہیں شر کو نافذ کرتے ہیں اپنے کھیت میں کوئی آج لا کے گندم بو ہے گندم دکھلاتی آتی آگے مٹیز پر اثر ڈالتی ہے پانی اثر ڈالتا ہے روشنی اثر ڈالتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے کوئی کانٹا بو ہے تو کانٹے نکلاتے ہیں یہ ہوتا ہی نہیں کہ کسی آدمی نے کانٹے بوئے ہوئے ہیں اور گندم نکلایا گندم بوئی ہوئے تو کانٹے آئے اسباب انسان خود تیار کرتا ہے خیر شر کے اللہ تعالیٰ کو وجود دے دیتا ہے ایک آدمی ایک دہریا کسی کا آدمی کے کھیت میں چلا گیا اس نے گنا تھوڑا کھانے لگ گیا اس کو چوس رہا ہے آدمی سے کہا یہ تم نے کیا کیا اس نے کہا کیا کیا ہے کھیت بھی اللہ کا تو بھی اللہ کا میں بھی اللہ کا گنا بھی اللہ کا بس لیے میں نے اس نے ایک دوسرا گنا تھوڑا اس کو دو چار لگائی اس کی تو نے کہا یہ کیا کرتا اس نے کہا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے گنا بھی اللہ کا کھیت بھی اللہ کا تو بھی اللہ کا میں بھی اللہ کا بس گنا اللہ کا تجھ کو بھیج رہا ہے ایک دہریے نے کسی کو تھپڑ مارا کسی بزرگ کو تمہیں پیچھے مڑ کر دیکھا کہ مجھے کیا دیکھتے ہو میں تھپڑ مارا ہے کہ نے تھپڑ مارا تصویر میں لکھا ہوا تو اس نے کہا میں اس بات کو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ تھپڑ مارا ہے کہ دیکھ رہا کہ تھپڑ تو اللہ نہیں مارا ہے کہ لیکن منہ کس کا کالا ہوا ہے اس کو میں دیکھ رہا تھا کہ منہ کس کا کالا ہوا ہے کہ منہ تیرا کالا ہے اس کو میں دیکھ رہا تھا باقی تھپڑ اللہ نہیں مارا ہے اس کو میں جانتا ہوں تو الکل تو خیر شدید اللہ تعالیٰ الباس بادل موت اور میں نے مرنے کے بعد آخرت میں حساب کتاب دینے کے لیے زندہ ہونا ہے تو اس میں دیکھنا ہوگا کہ رسولوں کے معیار پر اور کتابوں کے معیار پر میں نے کئی زندگی گزاری ہوئی ہے اور دوسرا ایمان پتہ جو مجمل ہے کہ ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر احمد بلّہ کما و بسمائی صفاتی جیسے کہ اپنے نام صفات کے ساتھ وہ قبل تو جمعی احکامی میں نے اس کے جملہ احکام کو قبول کر لیا اقرار امب السان زبان کے اقرار کے ساتھ تصدیق کو ملکان کی تصدیق کے ساتھ تو اس میں ایمان ہمارا ہو جاتا ہے ایمان تو ہو جاتا ہے <laughs> لیکن ابھی ایمان اتنا ہے کہ عقیدے کے درجے میں ہے اور اس میں اتنا ہوا ہے کہ ہم نے <coughs> یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم مسلمانوں کے کیمپ میں ہیں <coughs> مسلمانوں کے کیمپ میں ہیں اتنا اعلان کیا ہوا ہے ورنہ زبان سے اگر اتنا بھی اعلان نہ ہو کہ میں مسلمان ہوں تو اس آدمی کو رشتہ دینا رشتہ حصہ لینا اور سارا مسلمانوں والے معاملات کرنا یہ جائز نہیں ہوتا اس کا زبان کا بھی اعلان نہ ہو زبان کے اعلان کو اسلام کہتے ہیں اور دل کے اقرار کو ایمان کہتے ہیں تو ایمان جو ہے وہ تب قبول ہوتا ہے جب کہ اس کے ساتھ کم از کم اعلان کے درجے کا اسلام شامل ہو جائے ایمان تب قبول ہوتا ہے جب کم از کم زبان کے اعلان کے درجے کا اسلام اس کے ساتھ شامل ہو جائے اور اسلام جو ہے وہ قبول ہے ظاہری معاملات کے لیے یہ زبان کے اقرار اعلان قبول ہے کیونکہ دل کو اللہ جانتا ہے وہ ہم کسی کا دل چیر کر نہیں دیکھ سکتے تو اس لیے منافع کے ساتھ معاملہ مسلمان کا ہے منافع کے ساتھ معاملہ مسلمان کا ہے اس دن میرے پاس ایک کیس آیا ایک آدمی آج سے کہا کہ میرے بیٹی بیمار تھی اور خاون اس کا یہ پلاٹوں کا کاروبار کرتے پراپرٹی ڈیلر ہے تو دوست نے کہا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ اس نے کہا میں بہت مصروف ہونے لے جاتا ہوں ڈاکٹر کے پاس جاتی اس نوکر کے ساتھ جاؤ تو اس نے باپ کو ٹیلی فون کیا اس کو لے گیا ڈاکٹر کے پاس لے گیا واپس آیا تو اس نے اس کو کہا اپنے داماد کو کہ اس کا خاون تو تمہارے بھائی نوکر کے ساتھ کیوں بھائی ہے تیرا جانا ضروری تھا اسپتال کو تو آگے اتنی تو میں ہوئی کہ اس نے تین طلاق دے دی لڑکی کو تین طلاق دے دی اب میرے پاس آیا میں نے کہا جو اس نے الفاظ کہیں گے اس سے تین طلاق نافذ ہو گئی ہے آپ لڑکی کو فوراً لادہ کر لیں اس سے اور مفتی کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے جائیں اور اکیلا مسئلہ پوچھنے کے لیے مفتی صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے کہا بھائی تو طلاق ہو گئی ہے بس اب تو اس نے کہا وہ کہتے میں میں پشمان ہوں میرے لیے نہیں تھی انہوں نے کہا بھائی گولی جب بندوق سے فائر ہو جائے پھر آدمی کتنا پشمان کیوں نہ ہو وہ آگے آدمی کو لگ کر اس کی موت کا ذریعہ بنتی ہے تو ہو گئی ہے ہو گئی اور بڑا جرگا آیا جی شہر کا جرگا بیٹھا انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ جرگا والے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر فضا کو کہ ہمارے پاس آ جائے مجھے ان کے پاس تھا بڑا ویسا تو میں نے کہا زر سے لذر سے ماں میں نے کہا وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا بات ہی ضرورت نہیں چاہتا سو مجھے تم کو کوئی ضرورت نہیں ہے جس کو قواعد ہوا ہے تو سارے جرگے والے پھر ٹیلیفون کرنے کا جرگے والے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس آنا چاہتے ہیں میں نے کہا گھر پر آ گئے پہلے سے صبح کو خوب سنائی میں نے کہا یہ موٹر گئے در سروشی یو کوٹا گئے در سروشی اور بیا کاس واخل پاتے نہیں اور جو واسطہ بنا نہیں ہوتی تمہارے پاس باقی نہیں رہتا اور کہیں دھوکے دھوکے سے کہیں ظلم سے کہیں کس سے تم نے مال کمایا خوب ان کو سنائیں گے پھر میں نے کہا اچھا، بات میں ایک آدمی بڑا سمجھدار بڑا وکالت کرنے کے لیے وہ اس نے بیان دیا جی ویسے ہوا تھا جی ایسے ہوا تھا ایسے جو سارا بیارس کیا میں نے کہا آپ وہاں پر موجود تھے اس کا میں نہیں کہا میں کہا آپ نے ساری بات سے پڑھا اسے میں نے کہا تو موجود تھا اس کے بعد میں نے کہا تو بتا کیا ہوا ہے اس نے کہا یہ ہوا اس نے کہا میں تین اکثر مجھ پر سلا کر تو میں نے فارغ کیا دفاع جاؤ نکلو یہ ساری بات میں کہہ تو آپ ان سے میں نے کہا دیکھیں یہ گپ شپ کی بات نہیں ہوتی ہے اب یہ لڑکی ہوگی خواند اس کا ہوگا گواہ ہوں گے ساری بات یہ تو پورا کیس لیڈ ہوگا جس کا میں ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہوگا اب یہ جوں گھر پر گئے ہیں ظالم تو انہوں نے کسی نوکرانی کو تیار کیا ہے گواہی دینے کے لیے لڑکے کا باپ اور نوکرانی یہ گواہی دینے کے لیے تیار ہوئے کس نے نہیں کہا ہوا اب جب مفتی کے بعد دوبارہ پیش ہوا تو لڑکی نے بیان دیا کہ اس نے یہ کہا ہے تو دادا کہ تب ہے پروسیجر عدالت کا تو مفتی نے کہا کہ لڑکی سے کہا کہ آپ کا گواہ انہوں نے کہا گواہ میرا باپ ہے تو شریک روایت ہے اس میں باپ کی گواہی بیٹی کے لیے قبول نہیں ہے بیٹی کی گوئی باپ کے لیے قبول نہیں ہاں، بیٹی کی اس کے علاوہ آپ کو گوا میرا تو یہی ہے ان کے خاون سے کب سے کم میں نے نہیں کہا وہ کہا گوا لایا گوا ایک باپ پیش ہو گیا اور ایک پیش انہوں نے جھوٹی گوائی دے دی اس سے جھوٹ بول دی اب وہ لڑکی اور اس کا باپ وہ چارے پریشان تو میں اس نے فیصلہ دے دوں گا اس نے باپ سے باپ سے اور بیٹی سے کہا کہ آپ لوگ بالکل گناگار نہیں ہیں کہ ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا آپ بالکل گناگار نہیں ہیں اگر انہوں نے کوئی اس میں گڑبڑ کی ہوئی ہے تو ان کو بھگتنا پڑے گی اور ان پر بات پائے گی تو ایسا کوئی آدمی سے پوچھا اس نے کہا ڈاکٹر سے پوچھ پاس سکے گی تو میں نے کہا آپ جو ہے تو ایک شرعی نظام سے اور عدالتی اسلامی عدالتی نظام سے اوپر ایک نظام کیا ہوتا ہے اس کو تقویلی نظام کہتے ہیں اللہ کا غیبی نظام تو ایک اس کا میں تمہیں بتا دوں تقویلی نظام کا فیصلہ مجھے ایک آدمی کو دیکھنے کے لیے جانا پڑا اس کا ایسا فریکچر پلور سورا سے ٹانگوں کا فریکچر ہوا تھا کہ بس پہلے تو پسند میں ڈالتے آدمی کو چھ مہینے اس کے بعد ہمیشہ کے لیے تو میں نے کہا بچیا خطر رہے منشی ان شاء اللہ دینا بات اس تک بھی نہیں فیصلہ کر نافذ کہ جو شریف چیز کو آگے نہیں مانتا تو تقریبی فیصلہ آتا ہے میں نے کہا آپ بھی عورت کے قریب نہیں ہو سکو گے ہاں جی۔ پیسہ نے پکڑا پکڑا گرفتار فیصلہ ہو جاتا ہے تو منافع یہ ہمارا شریر جو گیا تو اس کی اس کا سارا دار و مدار گوئی پر ہے یعنی، اور گوئی کو جھوٹ بول کر فیصلے کو بدل جائے تو تشریح فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے اب یہ اور جو ہے تو اس کی بیوی ہوتے ہوئے شری گنگار نہیں ہے لیکن وہ غیبی نظام میں تو اپنے اسی طرح چیز ہوتی ہے غیبی نظام میں تو اس طرح نافذ ہوتی ہے چلتی ہے اسی طرح پھر وہ تقریری نظام کا فیصلہ اگر بس آپ درست کر جاتے ہیں چیز درست ہو جاتی ہے گود کی منڈی میں غریب سادہ آدمی اس آ کر بھینس بیچی اور پیسے لے کر وہ جیب میں سے ڈالے تو نصر باز آئے نے پکڑا اس کو ہنگامہ کیا لوگ جمع ہو گئے نے کہا پیسے ہمارے ہیں اب سادہ آدمی دلائی نہیں دے سکتا کیا کرے تو اس نے کہا قرآن مجید قرآن مجید کا وقل ہے سادہ جاتی آدمی تو اس نے پیسے اس کے اوپر کرنے کا کتاب ہی اچھا جی سادہ آدمی اس نے کہا کہ نوز بلّہ کاغذوں کو بلندا دس تو رکھے ہوئے ہیں نیچے نا کیا ہوتا ہے بس اس نے ہاں، پیسے اٹھائے اور خوش خوش سڑک سے دوڑا سڑک کو کراس کرنے کے لیے گاڑی اس نے مارا اس کو اور روز جا کر گرا موت واقعہ بس وہ جاتی آدمی گیا اس نے کہا خدا ذرا ماں پیسے واپس کرا پیسے تو نکالے فوری نافذ ہو گیا اور فوری نافذ نہ ہو تو پھر عجیب نافذ ہوتا ہے کسی وقت نافذ ہوتے ہیں ایک عجیب واقعہ ہے یہ کوئی ساغب صاحب آج نہیں مسالے میں لگا رہا سارا دن ساگب صاحب لائبریری میں ہوتے ہے باہر نہیں نکلتے تو اس کا ڈاکٹر وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا ایک کمپیوٹر ہوئی تو اسے کچھ دو منٹ دور ہوتا تھا تو اس کے پاس جاتے آتے تھے اتنا وقت دوبارہ ہوتا تھا پھر تم ٹھیک ہو جاتے سارا دن بیٹھے ہوئے ہوتے ایک عجیب پر دور کا ہے کسی کتاب میں ہوگا اس کا کوئی حوالہ نکالنا ہوگا جی کہیں ان شاء اللہ ایک آدمی تھا متوقع گیا کہ بس سب کچھ اللہ کرتا ہے اور میں ترک دنیا کر کے اللہ کے آسرے پر جنگل میں عبادت کے لیے بیٹھتا ہوں تو یہ بات زیادہ افضل نہیں ہے لیکن جائز ہے کہ آدمی ترک دنیا کر کے جنگلوں پر میں جا کر بیٹھ جائے اور کھانے کے بندوبست نہ کرے اور عبادت میں لگ جائے پھر بھی ایک راستہ ہے تین دن فاقہ گزر گیا تو اللہ تعالیٰ غیب سے کھانے کا بندوبست کرنا کہیں اگر سیب ٹیسٹ کرنے کے لیے بے جائے یا پہاڑی کی ہاں جی؟ شادی جیسے بھی نہیں ہوئی ہے شادی جیسے بھی نہیں ہوئی ہے ہاں جی؟ ہاں جی، جو ہے تو احتجاج کے طور پر تارا پہاڑ کی چوٹی پر چلے جاتے ہیں ہمارے ایک ساتھی صاحب پیدا خان انجینئر صاحب تو ہمارے پاس رہتا تھا اس کو کہیں شادی اس مگنی شادی کا کوئی بندوبست کیا نئے کپڑے چپلیاں بیس پانچ ہزار چپلیاں اس زمانے میں بڑا فیشن بنا ساری چیزوں کو اس نے بندوبست کیا ہوا ہے کیونکہ کچھ توقع تھی کہ اپریل کی پچیس چھبیس کو شادی ہو رہی ہے تو ایک دن میں آیا کپڑے واپس گنجنی رستارے میرا گھر ہوتا تھا سارے اس میں خالی جو لوگ تھے بغیر شادی کرے تھے میرے ساتھ وہ بڑا غصے میں چپلی کو اٹھاتا ہے نیچے رکھتا ہے پھر اوپر رکھتا ہے الماری میں پھر نیچے رکھتا ہے پھر اوپر تو میں کہتا ہے نخرا سے چل اس سے چل رہے وہ دو چار جیسے پٹھانے کر لیے تھے دو چار کو اس دکھا کے بادوں کو کہیں نہ سپنا سر بس کو مزہ چپلی کے ساتھ کیا کریں گے وہ اوپر رکھتا ہے نیچے رکھتا ہے تو اس نے کہا اس نے کہا کہ وہ اچھا ہوئی زڑا ہوئی ہے اب اس کو پہن کر پرانی کرے کہ شادی تو ایسے بھی نہیں ہوتی ہے تو پاڑی کی چوٹی پر جا کر بیٹھوں تو آدھی جا کر بیٹھ کے بس اللہ اللہ کر رہا ہے ایک دن دو دن تین دن گزرے کچھ کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہے اب انتظار میں ہے کہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تیسرا دن غیب سے روزی آتی ہے نہیں آئی جب تیسرا دن جو ہے گائے چرتی ہوئی اس کے گھر کے آگے آ گئی بس نے کہا یہی تیسرا دن ہو گیا ہے غیب کی روزی آ گئی ہے بس اٹھا جس نے گائے کو پکڑا ذبح کیا بس کوئی چاک کا بندوبست ہو گیا بس ہے کھا رہا ہے بس کر رہا ہے اب جو دن گزرا تو جیسے گائے کا بالے ڈھونڈتے ڈھونڈتے سنتا کہ گائے ذبح ہے اور پاس ایک اللہ والا بزرگ بیٹھے ہوئے کھا رہا ہے بھون بھون اس کو پکڑا اس کو پکڑنے کے بعد آ کر جو ہے تو اس نے مقدمہ دائر کیا علیہ السلام کی عدالت میں اس نے کہا کہ نو السلام نے کہا کہ فیصلہ جو ہے تو حقیقی چاہتے ہو کہ فیصلہ ظاہری چاہتے ہو یعنی ظاہر شریف کا فیصلہ چاہتے ہو جو کہ عام قانون اسلامی عدالت کا یا حقیقی فیصلہ چاہتے ہو تو آدمی بڑا مطمئن تھا بڑا شور تھا کہ میں میری گائے اس کھائیے تو اس وقت سے کہا فیصلہ میں حقیقی چاہتا ہوں حقیقی چاہتا ہوں تم نے حقیقی فیصلہ اگر چاہتے ہو تو اس مقدمے کو چھوڑ کر چلے جاؤ انہوں نے کہا یا اللہ میری گائے کھائی ہوئی ہے پیغمبر کی دالت میں فیصلہ چھوڑ کو چھوڑ جاؤ اس کو باندھ دو تو باندھ لو ورنہ فیصلہ سخت ہو جائے گا انہوں نے کہا کیسے سخت ہو جائے گا انہوں نے کہا یہ اس گائے کے پیسے بھی آدمی کو دو جس نے گائے کھائی ہے یا اللہ پیغمبر کی دالت میں مقدمہ تیاری ہوا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو پیسے بھی دے دو انہوں نے کہا اس بات کو مان دو ورنہ فیصلہ سے سخت ہو جائے گا انہوں نے کہا یا اللہ سے سخت کیا فیصلہ ہوگا تم نے کہا اچھا فیصلہ کیا سخت ہو جائے گا دونوں کو ساتھ لیا ایک قبر سی واپس جا کر کھڑے ہوئے اس نے کہا کم بزن اللہ قبر والے سے کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا قبر والا کھڑا ہو گیا یہ جو بزرگ بن کے بیٹھا تھا گار میں اس کا باپ تھا جو قتل ہوا ہوا تھا یہ تھا وہ کھڑا ہو گیا تو نے سے کہا تجھے کس نے قتل کیا ہے جس کی گائے تھی نا اس نے کہا کہ مجھے اس کے باپ نے قتل کیا اور میری ساری انہوں نے قبضہ کی ہوئی ہے تو نے کہا بتا باقی کی فیصلہ نافذ ہے ساری جائیداد اس کو دو یعنی؟ اور گائے تو ہے ہی اس کی نا <laughs> گائے تو اسی کی ہے اور باقی جائیداد بھی جو ہے تو اس کو دو یہ حقیقی فیصلہ ہے اور ظاہر اگر تم کہہ تو ظاہر فیصلہ نفرت ہو جاتا ہے کہ گائے کی قیمت ادا کرے قیمت نہیں ادا کرتا اس کے میں اس کا ہو جائے گا رجسٹرڈ ہو جائے گا پھر قسطیں ادا کرے گا اس کے ساتھ مزدوری کرتا کچھ کرتا گائے کی کوئی سوچ نکالے ظاہر فیصلہ تھا اور یہ حقیقی فیصلہ ہے ڈاکٹر صاحب یہ سلیمان السلام کو السلام کے عجیب غریب فیصلے ہیں ایک فہم نا سلیمان ایک یہ ہے اور ایک وہ فیصلہ ہے اس والا عورتوں والا ہے ایک کا بچہ گما گیا تھا دوسرے قبضہ کیا تھا بچہ تیسرا کون سا ہے یہ دو فیصلے بڑے مشہور ہیں نا جی دبی والا تو دعود اسلام کا ہے نا وہ فیصلہ جس میں دعود اسلام نے ایک فیصلہ کیا اور سلمان اسلام نے فیصلے کو بدلا بدلایا اس پر کیا پاس کرتے ہو لبا کہ فیصلہ دونوں درست ہے کہ اسلام کا فیصلہ بھی غلط نہیں ہے فیصلہ وہ بھی درست ہے اور سلمان اسلام کا دوسرے پہلو کو اختیار کیا گیا ہے تو اس لیے عدالت باقاعد کا فیصلہ عدالت عالیہ قدم کا قدم کر سکتی ہے کسی شک کی تشریح کرتے ہوئے اور پہلے کوئی غلط نہیں کہا جائے گا وہ نافذ ہو چکا ہوتا تو پھر نافذ ہوتا ہاں جی؟ کیا بات ہے جی؟ حقیقی فیصلہ اور ظاہری فیصلہ نثار صاحب آپ کو یاد ہے خیال صاحب نے جو چشمے کے کنارے پانی پینے کا واقعہ سنایا تھا آپ کو نہیں یاد گھر پر ہی مارے سنایا تھا کہ ایک آدمی آیا گھوڑا سوار ایک چشمہ تھا وہاں سایا چشمہ اترا وہاں سے آرام کیا پانی پیا آرام کیا اور چلا گیا پیچھے سے ایک لڑکا آیا اور اس نے یا جو گھوڑا سوار آ نے دیکھا کہ اس سے دو سو کی ترمی رہ گئی وہاں پیچھے ایک لڑکا آیا اس نے پانی پیا تھری پڑی سے تھری اٹھائی چلا گیا پیچھے ایک بوڑھا آدمی آیا وہ بہت تھکا ہوا سے لیٹ گیا یہ آدمی آیا جو دو سو روپئے سے ہوئے تھے گھوڑا واپس کر کے لایا دیکھا کہ بوڑھا سویا وہاں بیٹھا اس اس کو نے دکھایا پیسوں کا پوچھا تو تو میں ہوئی اس نے بوڑھے کو قتل کر دیا تو اس پر کوئی اور آدمی اس نے سارا واقعہ واقعی لا اللہ اللہ تبارک تعالیٰ پیسے اس کے تھے اٹھا لیے اس نے پیچھے سے آدمی آ گیا مارا یہ کیا تھا اس بات کو میں سمجھ نہیں پا رہا سو اس کو بتایا گیا کہ مقتول جو ہے اس نے اس کے بعد کتنا غصب کیا ہوا تھا کتنا ظلم کیا ہوا تھا اور وہ جو آدمی تھا جو اٹھا کر لے گیا اس کا ہی حق بنتا تھا اس کیس میں تو آپ نے لے کر گیا اور اس پر تزوینی فیصلہ اللہ کا نافذ ہوا اس موڑے پر جو کیا تھا اس کو بھگتنا پڑا اس کو اور نہ دنیا کا ہوتا تاخت کا تو بھگتنا ہے یہ صحیح بات یہاں تک آ گئی ہم نے تو خصوصی مضمون کو بیان کرنا چاہتے تھے خیال تھا کہ مضمون یہ بیان کریں گے کہ عقیدے کی شکل میں ناصل ہے لیکن وہ حال کی شکل میں ہمیں اصل نہیں ہے چیز کا فتوا نہیں لگتا لیکن وہ عقیدہ اتنا ہمارے ذہن میں حاضر نہیں ہے کہ ہم سے عمل کرا لیں اتنا کمزور ہے کہ عمل نہیں کرا سکتا بیٹری اتنی کمزور ہے گاڑی کی کہ سٹارٹ نہیں کر سکتی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بیٹری ختم ہے ہاں جی؟ ختم ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں ڈیڈ ہاں جی؟ اور جس کا طاقت کم کو اس کو کیا کہتے ہیں ہاں جی؟ ڈم آ بیٹری ڈم ایک بیٹری ڈم ہے ایک بیٹری ڈیڈ ہے تو ڈیم ہے مطلب ہے کہ اس میں اتنا طاقت نہیں ہے چور چور کرتی ہے لیکن اس گاڑی کو سٹارٹ نہیں کر سکتی اور بیٹری ڈیڈ ہے مری ہوئی ہے بس سوال ہی تو ڈیڈ تو ہم نہیں ہیں ایمان کے لحاظ سے لیکن ڈم ضرور ہے کوئی ایمان ہمارے عمل کو درست نہیں کر سکتا کسی بند کمرے میں مرد اور بلکاری کا ارادہ کریں اور ان کو پتہ چل جائے کہ سوراخ میں سے چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہے کر سکتے ہیں اتنا دھیان چھوٹے بچے کی موجودگی کا حاصل ہوگی گیا ان حملہ کرو حبد الوریب کہ ہم تمہارے ہم تم سے تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہیں اتنا قرب اللہ تبارک تعالیٰ کا اور ظاہری عمل کو تو چھوڑیں یا علم خان تلا انہیں باتوں کے سرور اللہ جانتے ہیں خانتان کی اس وقت اس کو غلط استعمال کر رہا ہوتا ہے کسی کو نہیں سمجھ آ رہی نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ کیا کر رہا ہے اور اس کے بعد دل میں جو گندے جذبات آتے ہیں اس کو بھی کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا چلو آنکھ کو تو پھر بھی کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے کے گندے جذبات کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ اللہ تلس کو جانتی عالم خیال وہاں تک فضل اللہ عام کی خیرت اور دل کی چھپی ہوئی بات کو جانتا ہے جس کا دھیان حاصل نہیں شیخ رحمۃ اللہ کی کتاب فارسی کی میرے لیے ایک آدمی لایا حجیہ میں فتح لیا اس کا نام تھا ربانی فتح ربانی میں نے میں خیال کیا کہ یا اللہ اس کو میں کھولتا ہوں کوئی وقت تو نہیں ہے اس کو ویسے ہی ایک جگہ کو دیکھتا ہوں ویسا ادھر ہمارے لیے پیغام کام ہو اس کو میں نے کھولا ایک تو بہت سادہ فارسی ہے کہ ہماری طرح ہماری فارسی اتنی مضبوط نہیں ہے سمجھتے آدمی باہر تکلیف کی تھوڑی پڑی زیادہ نہیں پڑی فارسی بغیر تکلیف کا سمجھتا ہے تو اس میں لکھا ہوا تھا یہ بندے تو اپنے گنا کو انسان سے چھپانا چاہتا ہے اور کیا اس سے بھی تو چھپا سکتا ہے چھپا سکتا ہے جو کہ غیر کے بیدوں کو جان رہا ہے ظاہر ہے تو اسے چھپا نہیں سکتا ہے تو جیسا کمفین کوئی دوسرا ہوگا جو ظاہر ان لوگوں سے چھپاتا ہے جو کوئی نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے اور جسے چھپایا نہیں جا سکتا اس اس سے سے تو مطمئن ہو بیٹھا اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا مفہوم ہے اس تحریر کا واقعی تحریر جو ہے تو کتنی سادہ ہے لیکن کتنی جاندار ہے اس کا تھوڑا آدمی غور کرے تو اس کا جواب نہیں دے سکتا رحمۃ اللہ علیہ کا ہمارا جو صبح کا درس ہوتا ہے اس میں آج کل یہ بات چل رہا ہے جس میں مرید یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے تو غیر محرم کی طرف توجہ ہو رہی ہے ان کی طرف دل لگا ہوا ہے تمہارے کو جواب میں لکھتے ہیں کہ ذرا اس کے مرنے کا اور پھٹنے کا اور بدبودار ہونے کا اور کیڑے پڑنے کا تصور ذرا کیا کرو تو جب ان کو تو ختم ہوا میں نے کہا کہ ساتھیوں کو آج کل کے معاشرے کی مثال آپ کو سناؤں کمپلیکس اسپتال کا کمرہ بند تھا نرسوں کا اسلو تھا اور اس سے دو تین دن بعد بدبو اٹھی اس کو کھلوایا گیا کھلوایا گیا تو بدبو دار لاش لس کی نکلی یعنی سڑی ہوئی اور اس کے بال ایک طرف کو پڑے ہوئے اور دوسری طرف کو پڑا ہوا ہاں اور دوسری طرف کو پڑے ہوئے آگ ایسے اور بدبو سوکھی ساتھی سے میں نے کہا کہ اس کا آشکر تین دن پہلے والے آشکر نامراد کو لا کر دکھایا جائے اس کو تو یہ سارے انسانوں کو وہی ہونے والا ہے خود اپنے آپ پر بھی اور جس کے ساتھ دل لگا جس پانی جس کے ساتھ اس کے ساتھ ہونے والا ہے کہ نہیں ہونے والا کب تک جیے گا آدمی اس دن میٹنگ میں میں گئے تھے ایک تریسٹھ سال آدمی ایک کوئی کم از کم کوئی دس کروڑ روپے کے منصوبے کو کے پروجیکٹ کو کر رہا تھا بس بات کر رہا تھا پھر اس نے منظور کرنا تھا اس کا اپنا ذاتی تھے تو جو کنسلٹنٹ آرکیٹیکٹ آیا ہوا تھا اس کی ٹیم بیٹھی بات کر رہے تھے اس کو کہنا چاہتا کہ تیس سال کے بعد چالیس چالیس سال بعد کے تقاضے سامنے رکھ کر ہم منصوبہ بنا رہے ہیں نا تو جو کہنے لگا تو اس کو دیکھا پینسٹھ سال کو تو پچہتر پچاسی بیس سال جمع ہو سکتے تھے جی۔ تو اس نے کہا ہم تو یہ بیس سال اس کو سامنے رکھ کر منصوبہ بنا رہے ہیں میں جو دیکھا کتنا ہوشیار ہے یہ کاروباری آدمی ہے کہ چالیس سال کہتے ہوئے رکا اسے بیس سال کا چالیس سال اگر میں کہوں تو اگلے آدمی کی نفسیات اس کو محسوس نہیں کرتی ہے بلکہ اس کو چالیس سال کو اس طور پر لے جاتا ہے کہ میں ہوں گا پھر تو بیس سال کہہ رہا ہے کیونکہ اس نے جب سے پیسے نکالنے ہیں ہے ہم تو بیس سال بعد کو سامنے رکھ کر پلاننگ اور منصوبہ بندی کر رہے ہیں نا میں ہوا ہمارا کام اس میں ایک گھنٹہ دو گھنٹے کا ہی تھا تو ہمارا کام مکمل ہو گیا تو میں نے کہا جی ہم تو بس آپ آپ سے اجازت لیں گے ہاں جی۔ تو وہ نکل کر آ گئے تو میں اس گھر کی میٹنگ کب سے جا رہی کہا دس بجے سے شروع کی ہوئی ہے تین بجے سے ہم اٹھے تھے ایک دو گھنٹے اور بھی چلے گئے تو ہاں۔ دیکھیں انسان دنیا کے لیے کھپ رہا ہے تو مرنا ہوتا ہے نا کھپنا کھپنا کہتے ہوتے مٹی میں دفن ہو کر مٹی میں مل جانا اس کو کھپنا کہتے ہیں کھپ گیا کہ یہ کھپ رہا ہے دنیا کے لیے وہ وہ تو پچاسی سال اور نبے سال کے منصوبے ہم بناتے ہیں جبکہ منصوبہ ایک گھنٹے کے بعد سے نکلنے والے تک کہیں پتہ نہیں پہلے میں نے آپ سرسی اور اللہ تعالیٰ کا دھیان حاصل ہونا موت کا دھیان حاصل آدمی کو حاصل ہو تو اس کی اپروچ ریئلسٹک ہو جائے گی آگے جر پسند آنا اور اللہ تعالیٰ کا دھیان اس کا حاصل ہو جائے تو اس کو لگام لگ جائے گی گناہوں سے اور موت کا دھیان حاصل ہو جائے تو پھر اس کی اپروچ ریئلسٹک ہو جائے گی حق بادل کو سوچ سوچ کریے پھر کام کرے گا تمہاری مجالس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ معلومات میں اضافہ کرنا نہیں ہوتا ہے بلکہ اصل شدہ معلومات کی اویئرنیس قلب میں پیدا کرنی ہوتی ہے اس کا دھیان اور احساس کہ اللہ کرے حاصل ہو جائے گا پانے بھی حاصل ہو جائے گا بات چیت کو کرنا اور بات ہے اور اس کے غیر کسی کے پاس ہونا اور بات ہے بات کرتے رہنے کا یہ تو ہوتا ہے کہ جو اگر بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس کی حقیقت بھی دے دے گا ہاں؟ بات کر رہے ہوں تو اللہ تبارہ صلاح کی حقیقت بھی دے دے گا اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ لکھا ہوا ہے کہ جھوٹی اور جھوٹے اور جیلی پیر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس بھی کوئی خصوصیت ہے کہ آیا خصوصیت ان کے پاس بھی ہے کہ یہ اس سلسلے کو حق سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک حقیقت چیز ہے اور اس سے آدمی کے کام مسئلے حل ہوتے ہیں اس حق سمجھ رہے ہیں اور بات آنے والے جو ہیں تو وہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ اللہ والا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ مسئلہ حل کرے گا کہ یہ دھیان دھیان اس اس کو کو بھی ہے کہ حاصل ہے ان کو حاصل ہے کہ حقیقت کے پاس بھی ہے یعنی اگر کہ اس کو غلط استعمال غلط کر رہے ہیں ہاں، یہ اپنے دنیا کے مفاد کے لیے کر رہے ہیں کہ پیسے حاصل ہو جائیں کچھ مال کے پہنچے اور دنیا کے کام بنانے کے لیے آئے ہیں ہمارے دنیا کے بستے حال ہونے کے ذریعے باقی نہ تو ہدایت وہ لینا چاہتے ہیں نہ یہ دن ان کو ذریعہ بننا چاہتے ہیں نہ وہ لینا چاہتے ہیں دونوں دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے لیکن ایک خفیف سا اس کے پیچھے تاثر ان کو حاصل ہے کہ اللہ کے ذریعے سے ہونا اور اللہ والوں کے ذریعے سے ہونا یہ دونوں کو حاصل ہے ہم ہندوستان کے ڈاڈا بارڈر پر گئے تھے جی جماعت کے ساتھ وہاں لوگوں نے پٹائی کی وہ پٹتے بھی تھے لوگ نکالتے تھے دھکے دیتے تھے بہت بڑا بڑا کہتے تھے تو مجھے بڑا غصہ آیا تھا ہم صبح جتنے تھے ہم بڑا غصہ آیا تھا ہم ہمارا یہ جذبہ تھا کہ امیر صاحب چھوڑتے نہیں اور ہم ٹھیک کریں تھوڑی دیر <laughs> اگر امیر صاحب چھوڑے تو ہم کو ٹھیک کریں جب واپس آیا تو بڑا غصہ میں کو یہ میں بھیجا کیوں ہے تو رائے عمر نے کہا کہ اس تم تم میں سے آدمی کا اس امام کا بھی نمبر احسان ہے جو سات بار جتنا آپ لوگوں کے ساتھ یہ رویہ کیا کہ اس کا کیا احسان ہے کہا آپ میں سے کوئی یہاں امام بننے کو تیار ہے وہاں کو امام بنے امام کو مغرب کے وقت ٹکڑے مانگنے پڑتے ہیں روٹی یا آٹا مانگنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے لیے کھانے کا بندوبست کریں تم نے کہا یہ ٹکڑے مانگ کر اس نے وہاں پر اذانے دے کر جماعت کی نماز قائم کر کے جنازہ اور نکاح کی رسموں کو زندہ رکھ کر اس نے اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے وہاں وہ ہندو آ کر ان کو ہندو بنا کر بغیر رس کے علاقے کو ٹیک اوور کر لے گا سبحان اللہ اس کے کہ یہ فائدہ دین کے لیے اور ملک کے لیے اس کے پاس بھی ہے جو دے رہا ہے ملک کو ہاں۔ لا